حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی زمین کے باسیوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت کو اختیار کیے ہوں گے اور قرب قیامت کے وقت برے لوگ ہی رہ جائیں گے ان کی زمینیں انہیں نکال باہر پھینکیں گی اللہ عز و جل بھی انہیں برا جانے کا آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنسیروں کے ساتھ جمع کرے گی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیاسی